الباب الثالث عشر ومئة باب كراهة النفخ في الشراب مشروب یعنی شربت چائے دودھ وغیرہ میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان عن ابی سعید الخدری رضی اللہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذا عن فيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے کہا میں بعض دفعہ برتن میں تنکے وغیرہ دیکھتا ہوں تو کیا کروں آپ نے ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو اس نے کہا میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا آپ نے فرمایا بس اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے سانس کے لیے اپنا منہ برتن سے دور کر لو اسے ترمدھی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے